وعلیکم السلام الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین قال الله تبارک وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمدللہ ہمارا وضو غسل اور تیمم ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مختصر میں ہو گیا الحمدللہ ابھی وضو کی جو ہے دوسری شرط نماز کی دوسری شرط پہلی شرط تھی کہ حدث ناپاکی سے پاک ہونا یعنی کہ وضو اور غسل ہونا کوئی بے وضو ہے تو اس کا وضو کرنا کوئی بے غسل ہے تو اس کا غسل کرنا اب دوسری شرط جو ہے جگہ کا کپڑے کا بدن کا نجاست سے پاک ہونا یہ نماز کی دوسری شرط ہے ابھی اس کو جب وہ نجاست اب نجاست کیا ہے تو وہ پڑھیں گے نجاست نجاست کا معنی ڈکشنری میں ہر گھین والی چیز ہے جو بھی گھین والی چیز ہوگی اس کو نجاست کہتے ہیں اور شریعت میں نجاست اس کو کہتے ہیں ہر وہ گھین والی چیز جو جو نماز درست ہونے سے روکے جو نماز درست ہونے سے روکے اس کو جو ہے نجاست کہتے ہیں اب نجا نجاست کی کتنی قسمیں ہیں تو نجاست کی جو تین قسمیں ہیں نجاست کی تین قسمیں ہیں پہلا ہے نجاست مغل نجاست مغل جسے جیسے اپنے اردو میں اس کو اس طرح نجاست مغل کہتے ہیں یہ نجازت مغلغہ مطلب اسٹرانگ نجازت اسٹرانگ ناپاکی سخت ناپاکی سب سے بڑی ایک دوسری ہے نجازت مخففہ یہ یعنی کہ کم درجے کی جو ہے نجازت ہے ایک ہے نجازت متوسطہ جو دونوں کے درمیانی ہے اب وہ کس طرح سے اس سے پاک ہوں گے کس طرح سے اس سے پاک ہونا ہے کیا ہونا ہے ابھی انشاءاللہ وہ بتائیں گے تو نجاست مغلزہ جو ہے یہ آئے گا انشاءاللہ نجاست نجاست کیا نجاست پاک ہوتی ہے اگر ہم نجاست کو پاک کرنا چاہیں تو کیا نجاست پاک ہو جاتی ہے تو دیکھیے جو آئین نجاست جو ہوتی ہے وہ کبھی پاک نہیں ہوتی ہے جیسے گوبر گوبر کو آپ کتنا بھی پاک کرنے کی کوشش کرو اس میں آپ کتنا ہی صابن کیوں نہ ملا دو اس کی بدبو زائل ہونے کے لیے یا اس کی جو ہے جو نجاست جو بھی اس کے رنگ اور جو اس کا مزہ زائل ہونے کے لیے وہ نہیں ہوگا آئین نجاست کبھی زائل نہیں ہوتی ہے آئین نجاست جو ہوتی ہے خاص جیسے گوبر وغیرہ یہ سب چیز جو ہے کبھی زائل نہیں ہوتی ہے یہ پاک نہیں ہوتی ہے اب دیکھیے جیسے شراب جو ہے شراب شراب اگر خود بخود سرکہ بن جائے شراب اگر خود سے سرکہ بن جائے تو جو ہے وہ پاک ہے جس کو ہم استعمال کرتے گھر میں سرکہ تو وہ جو ہے اگر وہ شراب رکھے رکھے جو ہے وہ خود سے سرکہ بن جاتی ہے کچھ ڈھائی یا تین مہینے کچھ رکھنا ہوتا ہے اس کو تو اس کے بعد وہ جو ہے خود سے سرکہ بن جاتی ہے تو اسی صورت میں وہ جو ہے پاک ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں پھر اسی طرح میت کا چمڑا مردار کا چمڑا جو دباغت کرنے سے جو پاک ہو جاتا ہے دماغت وہ کچھ جو چمڑے والے ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے مکمل طور پر اس کو صاف کرتے ہیں وہ دماغت کی وجہ سے جو صاف ہوتا ہے وہ چمڑا جو استعمال کرنا جائز ہے اس چمڑے کو بھی جو استعمال کر سکتے ہیں وہ پاک ہو جاتا ہے اب دیکھیے نجاست کی جو تین قسمیں بتائی ہیں نجاست مغلزہ نجاست متوسقہ نجاست مخففہ اب نجاست مغلزہ کیا ہے نجاست مغلزہ جو ہے صرف دو چیزوں سے ہوتی ہے صرف دو چیزیں نجاست مغلزہ ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نجاست مغلزہ نہیں ہے صرف اور صرف دو چیزیں ہیں نجاست مغلزہ ایک ہے کھنزیر سور ایک ہے کتا کلب یہ دونوں کے علاوہ کوئی چیز نجاست مغلزہ نہیں ہے صرف یہی دو چیز یعنی کہ سور اور کتا اور ان سے جو بھی ان کی فلاح نکلتی ہے جو بھی ان سے چیزیں پیدا ہوتی ہے جو بھی چیز ان سے نکل ہوتی ہے یعنی وہ وہ, وہ چیزیں جو کتے اور سور سے تعلق رکھتی ہے وہ نجاست مغلزہ ہیں ہے جیسے ان کا بال ان کا پسینہ کتے کنزیر کا ان کا خون ان کا پیپ ان کی منی ان کی مزی اور جو بھی ان کا پاخانہ پیشاب سب کے سب نجاست مغلزہ ہے کتے اور خنزیر کا ان کے علاوہ جو بھی چیز ہے سب کا شمار جو ہے نجاست متوسطہ میں ہو جائے گا نجاست مغلزہ میں جو ہے صرف اور صرف کتا اور کھنسی رہے گا اس کے علاوہ کوئی چیز نجاست مغلزہ میں نہیں ہوگی اب نجاست مغلزہ کو جو ہے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کبھی ایسا اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کتا جو ہے ہم سے چپک کر نکل جاتا ہے الگ ہم سے لگ کر اور اب یہ دیکھا جائے گا کتا گیلا تھا یا سوکھا تھا اگر کتا سوکھا تھا تو مشکل نہیں ہے اگر کتا کتا گیلا تھا تھا یا سوکھا ہمارا کپڑا گیلا تھا تو ایسی صورت میں جو اس کو دھونا ہوگا وہ بھی جو ہے اور وہ جو اس کا طریقہ نجازت مغل کا اسی حساب سے اس کو دھونا ہوگا اب نجازت مغلزہ کو جو ہے کس طرح صاف کریں گے تو دیکھیے سب سے پہلی بار جو نجاست مغلزہ کو جو صاف کریں گے پہلے تو اس کی جو عین نجاست ہے جو بھی اس کے اوپر پسینہ لگا ہے خون لگا ہے پیپ لگا ہے منی مدی ودی جو کچھ لگا ہے کتے یا کنزیر کا اس کو پہلے صاف کریں گے اچھے طریقے سے اس کے جو آئین نجس جو ہوگی اس کو کپڑے سے یا جو جس جگہ پر لگی اس کو اچھے سے صاف کر دیں گے اب صاف کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر سات مرتبہ پانی بہایا جائے گا سات مرتبہ اس پر پانی بہایا جائے گا پہلی مرتبہ والا جو پانی ہوگا یعنی سات مرتبہ میں ایک بار والا جو پانی ہو وہ مٹی والا ہو اب پانی بہانے سے مراد اب کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہے بالٹی کے اندر جو ہے مٹی ڈال دیتے اس کو ہلاتے ہیں اور جو نجاست والا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی بالٹی میں ڈبا کے نکالتے ایک بار پھر دوسرا پانی لیتے پھر ڈبا کے نکالتے تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں اس طرح سے کرتے ہیں تو ایسے ایسی صورت میں کپڑا کبھی پاک ہوگا ہی نہیں کیونکہ یہاں پہ ڈبانے والا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بہانے والا مسئلہ ہے ابھی ہم اگر ناپاک کپڑے کو اگر بالٹی میں ڈبائیں گے تو وہ کپڑا جو ہے پاک کیسے ہوگا وہ کپڑا تو پاک ہوگا ہی نہیں تو ایسی صورت میں جو ہم کو جو پانی ہے سات مرتبہ پانی بہانا ہے کپڑے پر سات مرتبہ سات مرتبہ پانی کو بہانا ہے تو اب ایسی صورت میں جو ہوگی اب مٹی کب استعمال کریں گے تو تو افضلیت یہ بتائی گئی ہے بہتر یہ ہے کہ مٹی سب سے پہلے استعمال کریں اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے مٹی استعمال کریں گے اس کے بعد چھ مرتبہ جیسے ایک بالٹی لے لیے بالٹی کے اندر مٹی ڈال دیے جی بولیے تو مٹی لیں گے بالٹی کے اندر اس کے اندر مٹی ملا کر جو ہے مٹی کو گھول دیں گے اچھے طریقے سے مٹی کو اچھی طرح سے گھول دیے اب گھولنے کے بعد جو ہے مٹی کو اچھے سے گھولنے کے بعد میں اب پانی لیں گے اس کو جو ہے کپڑے کے پاس بہا دیں گے اب پورا کپڑا جو ہے مٹی سے ایک بار بہ گیا مٹی والے پانی سے اب دوسرا پانی لیں گے صاف پانی بغیر مٹی والا دوسری بار تیسری بار چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں اس طرح سات مرتبہ جو پانی بہائیں گے اب یہ کپڑا جو ہے نجاست مغل رضا سے صاف ہو گیا پاک ہو گیا یہ ہے نجاست مغل رضا سے جو ہے صاف کرنے کا طریقہ اب کبھی ایسا ہو کہ ہم نے سات مرتبہ جو پانی بہا دیے مٹی والا بھی بہا دیا اور چھ مرتبہ اوپر سے بھی ہم نے بہا دیے اب یہ پانی بہانا بہانے کے بعد یہ ہو گیا کہ ہم نے جب دیکھے ساتویں بار دیکھے تو اس کے اوپر تو لگی ہوئی ہے آئین اس کے اندر باقی ہے تب تک کہ ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا اگرچہ ہم نے سات مرتبہ تو اس کے اوپر پانی بہا دیے لیکن وہ ایک مرتبہ بھی شمار نہیں ہوگا ایک مرتبہ کب شمار ہوگا جب پوری نجاست زائل ہو جائے اس کے بعد سات مرتبہ پانی بہانا ہے ابھی کسی نے جو سات مرتبہ پانی بہا دیا اب اس نے دیکھا گیا وہ واپس سے نجاست لگی ہوئی ہے اب ایسی صورت میں جو ہے اس کا ایک بار بھی نہیں ہوا بلکہ وہ واپس سے کرے گا سات مرتبہ یہ ٹوٹل پہلی پہلی مرتبہ جو سات مرتبہ اس نے جو پانی بہایا ہے وہ تو اس کا فضول چلا گیا کیونکہ اس کی نجاست تو پہلے نکلی نہیں تھی اس لیے وہ فضول گیا اب سات مرتبہ واپس سے بہائے گا نجاست کو پوری اچھے سے نجاست کو پوری مکمل نکالنے کے بعد بھی تو اب یہ کپڑا جو ہے نجاست مغل سے جو ہے پاک ہو گیا اب نجاست مخففہ پہلی چیز بتا مخفا ایک نجاست مغل ہے اب دوسری چیز ہے نجاست مخففہ اب نجاست مخففہ سے کس طرح پاک ہوں گی نجاست مخففہ جو ہے اس یعنی اس سے جو ہے کپڑا کس طرح نجاست مخففہ صرف ایک ہی چیز سے ہوتی ہے دو سال کا بچہ دو سال کا دو سال کی عمر کا عمر کا بچہ جو ہے دو یعنی وہ بچہ جو دو سال کی عمر تک نہ پہنچا ہو ویسا بچہ نجاست مقفقہ وہ ہے یعنی صرف ایک ہی سے ہوگی وہ ایک بچہ جو وہ بچہ جس کی عمر دو سال سے کم ہو وہ بچہ جس کی عمر دو سال سے کم ہو اس کا پیشاب یہ جو ہے نجاست مخففہ میں شمار ہوگا اب وہ کیسا ہے ابھی کسی بچے نے جو یہاں پر اب وہ جو بچہ ہے وہ دودھ کے علاوہ جو دو سال سے کم کی عمر کا جو بچہ ہے وہ سوائے دودھ کے غذا کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھاتا ہو غذا کے حساب سے سوائے دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہ کھاتا ہو اب جو ہے وہ بچہ یعنی کہ کیسا ہوگا نجاست مخفا ہوا نہیں وہ بچہ جو جس کی عمر دو سال سے کم ہو اور دودھ کے علاوہ غذا کے غذا میں کوئی اور چیز استعمال نہیں کرتا ہے غذا کے حساب سے تو اب اس بچے نے سمجھو یہاں پر پیشاب کر دیا یہاں پر ہاتھ کے اوپر یہ کپڑے بھی اس اتنے علاقے میں اب کیا ہوگا جو بچے نے پیشاب کیا ہے اب اس کو مکمل اٹھا کے اتار کے دھونے کی ضرورت نہیں بھائی صرف پانی لے لے جتنا جیسے اتنی جگہ پر اس نے جو ہے پیشاب لگا ہوا ہے بچے کا تو اس سے تھوڑا زیادہ جگہ پر جو ہے پانی بہا دے پانی کو ڈال دے چھڑک دے اس کے اوپر یہ پاک ہو گئی یہ جو ہے پاک ہو گئی کپڑا اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس اس میں میں بس کے کے اٹھانے ہاتھ ہاتھ ہاتھ پہ جو لگا گا کو صاف کر دے پانی ڈال کے کوئی مشکل نہیں نجاست مخففہ جو ہے صاف کرنے کا ایک دم آسان طریقہ ہے لیکن اس کے لیے شرط کیا بتائی گئی ہے بچہ دو سال سے دو سال کی عمر سے کم ہو اور دودھ غذا میں جو ہے دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھاتا ہو ابھی آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو پیشاب ہوتا ہے بہت کم ایسے بچے ہوں گے جن کا پیشاب نجاست مخففہ ہوگا باقی کیونکہ جو ہے بچہ دو مہینے کا نہیں ہوتا چھ مہینے کا نہیں ہوتا اس کو بسکٹ اور جو ہے فلا فلا گلوکون ڈی یہ وہ اس کو بچے کو پلانا جو شروع کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں جو بچے کا وہ پیشاب نجاست مخففہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا شمار جس طرح بڑے کا پیشاب ہے اسی طرح جو ہے سب کا پیشاب ہوگا اور جو بتایا گیا نا جو دو سال کے دو سال سے کم عمر والا بچہ ہو یہ صرف لڑکے کے لیے لڑکی کے لیے نہیں اگر لڑکی ہے دو سال سے اس کی عمر جو دو سال سے کم ہے اگر لڑکی نے پیشاب کیا ہے اگرچہ وہ دودھ ہی پیتی ہو غذا میں اس کے باوجود اس کا پیشاب جو نجازت مقفا نہیں صرف لڑکے کے لیے وہ لڑکا جس کی عمر دو سال سے کم ہو اور غذا میں دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھاتا ہو تو ایسی صورت میں جو اس کا پیشاب نجاست مخففہ ہے اور آج کے دور کے حساب سے ہم اگر حساب لگائیں تو جو کوئی ایسا بچہ نہیں ملے گا بہت کم ایسے بچے ملیں گے جن کا پیشہ نجاست مقفافہ میں شمار ہوگا ورنہ اکثر کا جو نجاست متوسطہ میں ہی پہنچ جاتا ہے اب یہ ہو گیا صاف کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا اس جگہ پر جو یہ اتنی جگہ پر جو ہے وہ لگا یہ بچے کا پیشاب لگا ہے جس کی عمر دو سال سے کم ہو اور دودھ غذا میں دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہ کھاتا ہوں اتنی جگہ پہ لگا اس پہ صرف پانی چھڑک دے پانی اس کو گھیر لے یعنی اتنی جگہ پہ ہے تو اس سے تھوڑا اور زیادہ پانی ڈال دے تھوڑا سا تو اب جیسے دو دو انچ پہ پیشاب لگا ہے تو تین انچ چار انچ کے حساب سے جو ہے پانی کو گھیر لے تو جو وہ چیز پاک ہو جائے گی یہ نجاست مخففہ کا جو ہے پاک کرنے کا طریقہ ہے اب آتی ہے نجاست متوسطہ اب نجاست متوسطہ جو ہوتی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے جیسے پیشاب ہو گئی جیسے نجازت متوسطہ میں کیا کیا چیز شمار ہوتی ہے تو دیکھیے تمام جانوروں کا خون جتنے جانور ہیں کتے اور کے علاوہ تمام جانوروں کا خون پیشاب پاخانہ پیپ اور الٹی اور یہ تمام چیز جو ہے نجاست متوسطہ میں شمار ہوتی ہے پھر اسی طرح آدمی مچھلی اور ٹڈی کے سوا تمام جانوروں کا مردار آدمی کا مردہ جو ہے مردار جو ہوتا ہے آدمی جب مر جاتا ہے تو وہ نجاست نہیں بنتا مچھلی کو ہم جو ہے مردہ ہی کھاتے ہیں تو مچھلی بھی جو ہے نجاست متوسط یہ جو ہے یہ نجاست نہیں بنتی پھر اسی طرح جو ٹڈی ٹڈی کو دیکھے ہوں گے آپ نے جیسے ٹڈی مطلب جو بیچ میں یہ جو ویڈیوز وغیرہ جو آئی تھی بیچ میں واٹس اپ پر اپنا اجمیر جی گراس اوپر جی جی جو ہرے کلر کا ہوتا ہے اس کو ہمارے ادھر ہمارے علاقے میں جو ہے ہرن ٹول کہتے ہیں شاید کہ وہ ٹڈی نہیں ہوتی ہے وہ ٹڈی کے قسموں میں سے ایک ہے لیکن اصل ٹڈی کہی جاتی ہے کہ وہ عرب وغیرہ میں جو ہے پائی جاتی ہے ہمارے ادھر پائی جاتی ہے لیکن پتہ نہیں اس کی پہچان نہیں اس کو کھا سکتے کیا جی جی ٹڈی کھانا جائز ہے تو دیکھیے آدمی مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ جتنے مردار ہے سب کے سب ناپاک ہے ان کا شمار نجاست متوسطہ میں ہوگا پھر اسی طرح انسان اور کھائے جانے والے جانوروں کے سوا تمام جانوروں کا دودھ انسان کا دودھ اور کھائے جانے والے جانور جو ہوتے ہیں جیسے جیسے اٹنی گائے بکری مینڈی یعنی وہ جانور جس کو ہم کھاتے اس کا دودھ اور انسان کے دودھ کے علاوہ جتنے جانوروں کا دودھ ہے سب نجازت متوسطہ ہے پھر اسی طرح نہ کھائے جانے والے جانوروں سے جدا ہوا پر اور بال یعنی وہ جانور جن کو کھایا نہیں جاتا ہے شیر ہاتھی لومڑی شیر ہو گیا ہاتھی ہو گئی چیتا ہو گیا یہ اس اس کے طرح جتنے جو جانور ہیں جو کھائے نہیں جاتے تو ان سے جدا ہوا پر اور بال جو بھی ہوگا سب ناپاک ہے جیسے چیل ہو گئی چیل کھائی نہیں جاتی ہے تو وہ تو ان کا جو ہے یعنی وہ جانور پرندے جو کھائے نہیں جاتے ان کے ان سے جدا ہوا پر اور بال جو ہے ناپاک ہے ہر نشے ہر بہنے والی نشے والی چیز جو ہے ناپاک ہے نجاست متوسطہ میں اس کا شمار ہے یہ چیز ہو گئی اب جو ہے نجاست متوسطہ کو جو ہے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے نجاست متوسطہ کو صاف صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے تو دیکھیے نجاست متوسطہ کو جو ہے تین مرتبہ دھویا جائے گا سات مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں اور اس کے اندر مٹی کا بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں مٹی کا استعمال کس میں کریں گے مغلزہ میں یعنی کتا اور کھنزی سے جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ اگر چیز ہمارے اس کی نجاست اگر ہم کو لگی ہے ہمارے کسی استعمال کرنے والے سامان کو لگی ہے تو جو ہے اس کا اس کو جو ہے مٹی سے دھویا جائے گا ورنہ نہیں اب یہ نجاست متوسطہ کو جو صاف کریں گے اس کو جو ہے تین مرتبہ دھویا جائے گا وہ کس طرح سے اس طرح سے اس کو دھوئیں گے کہ اس کا رنگ بو مزہ زائل ہو جائے یعنی کپڑے پہ جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ جو ہے نجاست پوری ختم ہو جائے اس کا رنگ بو مزہ جو مکمل طور پہ چلے جائے تو وہ صاف ہو جائے گا اگر کوئی نجا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر صابن کے استعمال کیے وہ چیز زائل نہیں ہوگی تو چاہیے کہ صابن استعمال کریں یا وہ چیز استعمال کریں جس سے وہ زائل ہو جائے تو جو ہے وہ چیز صحیح ہو جائے گی نجاست متوسطہ جو ہے پاک ہو جائے گی تین مرتبہ پانی بہانے سے جو ہے نجاست متوسطہ پاک ہو جاتی ہے جب تک کہ تین بار تو کہا کہ یعنی یہ اس کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب تک کہ رنگ بو مزہ زائل نہیں ہوگا نجازت متوسطہ میں بھی جب تک کہ جو ہے رنگ بو مزہ زائل ہونے تک کہ ہم جو ہے اس کو دھوتے رہیں گے تو یہ نجازت متوسطہ ہے تو یہ تین چیز ہو گئی نجازت مغلغ نجازت متوسطہ نجازت مخففہ یہ تینوں چیز سمجھ میں آ گئی آپ کو نجازت کی قسمیں جی جی عدت جی ماشاء اللہ ابھی دیکھیے جیسے پانی جو ہے کم ہے کلیل کلیل پانی کس کو کہتے ہیں جو ایک سو بانوے لیٹر سے کم ہو تو ایک سو بانوے لیٹر سے کم پانی میں اگر ہم نے جو ہمارا کپڑا ڈبا دیے یا وہ چیز جو نجاست سے تعلق رکھتی ہے اس کو ہم کو پاک کرنا ہے اس کا ہم نے ایک سو بانوے لیٹر کم پانی میں ہم نے ڈبا دیے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا پورا پانی اور اسی طرح کثیر پانی یعنی ایک سو بانوے لیٹر سے زیادہ پانی جس کو کلتین کہتے ہیں کلتین یا کلتین سے زیادہ پانی جو ہوگا اس پہ ہم نے اگر نجاست والی چیز ڈبا دیے اور اس سے ڈبانے کی وجہ سے رنگ مزہ بدلی نہیں ہوا پانی کا تو وہ جو ہے وہ پانی بھی پاک ہے اور ہمارا کپڑا بھی جو ہے پاک ہو جائے گا اور ہم نے نجاست والا کپڑا جو ہے ایک سو بانوے لیٹر سے زیادہ والے پانی میں یعنی کلتین سے زیادہ والے پانی میں ہم نے ڈوبا دیے اور اس سے رنگ بو مزہ بدلی ہو گیا اب ایسی صورت میں جو ہے وہ پانی بھی ناپاک ہو گیا اس کا کپڑا پاک نہیں ہوگا اب دوسری چیز کی کوئی ندی ہوگی یا جو کلیان کی کھاڑی ہے داماد کی ندی لے لو اور رتنا گری کی ندی لے لو کوئی اب ایسی ندی میں اگر ہم نے ہمارا نجاست والے کپڑے کو ڈبائے اور اس کو چھ مرتبہ اس طرح سے ہلا دیے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی اس کے اندر شاید ایک بار جو ہے مٹی والا پانی بھی ہے ایک بار مٹی والے پانی سے اس کو ڈال دیے چھ مرتبہ اس کو جو ہے پانی میں ایسا ہلا دیا کلی چھ مرتبہ حرکت دے دیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات چھ بار ہلا دیے یہ تمہارا آپ کا کپڑا جو ہے پاک ہو گیا نجاست سے تو یہ طریقہ ہے تو یہ نجاست نجاستے مرتبہ جی وہ جو آج کل نا کیا کرتے لوگ کتا جیسے لگا بدن کو یا ایگزامپل تو لوگ نا مٹی کا استعمال نہ کرتے ہوئے صابن کا یوز کرتے تو کیا اس کا گھسلو ہوگا یعنی نجاست دور ہوگی نجاست مٹی کا استعمال کرنا ہے ایک بار باقی کوئی بھی سوپ صابن وغیرہ کوئی بھی نہیں چلے گا نا نہیں وہ نہیں چلے گا جیسے میت کے اندر جیسے میت کے گھسلے میں ایک چھوٹ دی گئی ہے کہ پہلے جو ہے میت کو جو غسل دیا جاتا تھا وہ بیڑی کے پتے کا جو ہے جس سے ہمارے جو پانی میں بیڑی کے پتے ڈالتے ہیں غسل دینے میں میت کو ٹھیک ہے اصل میں طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بیڑی کے جو پتے ہوتے تھے اس کو ایک دم اچھے طریقے سے جو اس کو اس کا مسالہ بنایا جاتا تھا اس کو پیس کر پانی میں ملا کر پھر اس کو جو ہے گسلے دیا جاتا تھا اس ٹائم پر پہلے کے زمانے میں لیکن وہ کیوں کرتے تھے وہ خوشبو کے لیے جو ہے بیڑی کے پتے کو جو ہے پیس کر ڈالا جاتا تھا ابھی جو ہے صابن آ گیا ہے تو وہ حساب سے اس کے لیے چھوٹ دی گئی استعمال نہ نہیں کرے تو بھی چلے گا ہو جائے گا لیکن یہ نجاست کا مسئلہ ہے اس کے اندر مٹی کا ہی استعمال کرنا ہوگا بغیر مٹی کے نہیں چلے گا حضرت کچھ لوگ نا کتے کو پکڑ کے دھوتے ایک دم اچھے سے تو پورے بدن پہ کا کا لگتا ہے پتا نہیں تو پورے پورے بدن پہ مٹی مٹی سے دھونا پڑے گا کیا مٹی والے پانی سے جی ہاں جی اور حضرت جیسے آپ نے بتایا کہ موت انسان کی موت ہونے کے بعد وہ پاک ہی رہتا ہے جی روزانہ ہاں تو اس پہ غسل کیوں فرض ہے یعنی موت کے بعد غسل فرض ہے نا پاک رہنے سے مراد نجاست نجاست متوسطہ میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے یہ ہے کہ غسل سے یہ موت کی وجہ سے جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے یہ اس کا ایک طریقہ ہے غسل کا بس وہ مردار نہیں یعنی کہ وہ دوسرے مردوں کی طرح نہیں ہوتا ہے انسان کا جو مردار ہوتا ہے وہ دوسروں کی طرح نہیں ہوتا ہے انسان ایک معذہ ہے ہاں، اللہ نے اس کو جو ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے سمجھ رہے جی۔ اللہ عزوجل نے اس کا شف المخلوقات بنایا ہے دوسرے دن تو مطلب پانی ڈالنے کی آواز اتنی ضرورت نہیں پڑی پھر بھی ڈال دیے آواز کس کی امتیاز بھائی اختاری صاحب سلمان جی۔ بھائی امتیاز بھائی آپ اپنا مائک جو ہے میوٹ کیجیے بتایا کر میرا میں تو نہیں آواز نہیں کیا بھائی جی جی میں ابھی تک سوال بھی نہیں کیا جی جی جی جی, جی، سلمان بھائی بھائی سلمان دیکھیے انسان جو اشف المخلوقات ہے تو اس کے احترام کے لیے جو ہے غسل دینا ہے اور وہ جو ہے اس کو گسلے دینا فرض ہے ٹھیک ہے اب یہ نجاست کی ہماری قسمیں ہو گئی اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو نہیں ہوگا ابھی ہمارا چلے گا سطر العورت نماز کا جو ہے یہ نماز کے شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ عورت کا چھپانا شرمگا کا چھپانا شافعی مسلک میں شرمگا کتنی ہے سترہ عورت کتنا ہے مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے جی اور عورت کے لیے پورا جسم چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ چہرہ ہتیلی اور پنجاب شافیوں میں ہے تو دیکھیے ابھی وہی آ رہا ہے کہ عورت کے جو ہے عورت کا سطر عورت کتنا ہے مرد کا سطر عورت کتنا ہے اور جو باندی ہوتی ہے باندی جو پہلے کے زمانے میں ہوا کرتی تھی تو اس کا سطر عورت کتنا انشاءاللہ وہ بتائیں گے ابھی یہ جو ہے دوسری یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے ستر العورت اب وہ دیکھیے تو دیکھیے ستر العورت نماز کی جو ہے شرطوں میں سے ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ چاہے آدمی خلوت میں ہو اکیلے میں ہو یا اندھیرے میں ہو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے سطر عورت کرنا ضروری ہے یعنی کہ ناف سے گھٹنے تک کے جو ہے پورا چھپانا ضروری ہے اب وہ کیا کیا ہے وہ دیکھیے وہ عجیب و شتروا خارج صلاحیتی آئی صرف نماز میں سطر عورت نہیں ہے بلکہ نماز کے باہر بھی جو ہے سطر عورت ضروری ہے نماز کے باہر بھی سطر عورت کرنا ہے واجب ہے اب بتا رہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خلوت میں کیا کھولنا جائز ہے مکمل سطر عورت کھولنا اوپن ہو جانا تو جائز ہے ایسا تو دیکھیے اس کے اندر بتا رہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ٹھنڈک اور جو ہے غسل لینے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو جو ہے کھولنا اوپن ہونا جائز ہے جیسے گرمی اتنی زیادہ ہو جا رہی ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو مطلب اس کی ایک دم حالت خراب ہو جائے گی تو ایسی صورت میں جو وہ تھوڑا بہت آرام دینے کے لیے جو اوپن ہو سکتا ہے لیکن حیا کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے اللہ ہے اگرچہ ہم روم میں ہی کیوں نہ ہو ہم کو حیا کرنا ہے اب یہ چیز ہو گئی اب سطر عورت کو کسی اور کی سطر عورت کو دیکھنا جو حرام ہے کسی اور کی سطر عورت کو دیکھنا حرام ہے اور خود کی سترے عورت کو دیکھنا جو ہے مکرو ہے کسی اور کی سترے عورت کو دیکھنا حرام ہے اور خود کی سترے عورت کو دیکھنا یہ جو ہے مکرو ہے اور نماز کی حالت میں یعنی کہ نماز کے علاوہ میں نماز کی حالت کے علاوہ میں خود کی خود کی شرمگاہ کو سطح عورت کو دیکھنا جو ہے یہ مکرو ہے لیکن نماز کی حالت میں اگر سطر عورت کو دیکھ لیا تو حرام ہوگا بلکہ نماز بھی باطل ہو جائے گی خود کی شرمگاہ کو جو ہے خود کی عورت کو نماز کی حالت میں اگر کوئی دیکھ لے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی اس کی حضرت جی جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھ رہا ہے یا اس کی رکو یا سجدے میں پین پھٹ گئی تو اس کی نماز گئی نا نماز اگر اس طرح سے پھٹی ہے کہ وہ جو ہے گھٹنے اور ناف کے درمیان سے پھٹی ہے اور نظر آ رہا ہے جی تو جو ہے یہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی اس کو پھر سے جو ہے نماز پڑھنی ہوگی جی جی جزاک اللہ اب دیکھیے مرد کے مرد کا سترہ عورت کتنا ہے مرد کا سترہ عورت کتنا ہے نماز میں نماز میں اور نماز کے بعد مرد کا سترہ عورت کتنا ہے تو ماں بہن سرتی والرکبتی ناف اور گھٹنے کے درمیان جو کچھ ہے سب سطر عورت ہے سب سترے عورت ہے وہ دوسروں کو دکھانا حرام ہے اور دوسروں کو دوسروں کا دیکھنا بھی جو ہے حرام ہے اب وفیل خلوتی سو اتانی اور خلوت میں کوئی ہے اب ایسی صورت میں کیا کریں آگے اور پیچھے کا حصہ چھپا لیں تو چل جائے گا کچھ جیسے مجبوری کے وقت مجبوری کے تحت جیسے بولے کیا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ حساب سے اور باندی کا سترہ عورت کتنا ہے باندی کا نماز میں باندی جو ہوتی ہے تو باندی کا سترہ عورت جو ہے جس باندی کا بھی سترہ عورت ناف اور گھٹنے کے درمیان ہے ناف اور گھٹنے کے درمیان جو سترہ عورت ہوگا جو سترہ عورت ہے وہی باندھی کا بھی سترہ عورت ہے نماز میں بھی نماز میں اور حرت جو ہوتی ہے آزاد جو آزاد عورتیں جو ہوتی ہے ابھی تو باندھی کوئی ہے ہی نہیں ہر کوئی آزاد ہے تو ان کا ان کا سترہ عورت کیا ہے تو ہتیلی اور چہرے کے علاوہ چھوڑ کر باقی تمام چیز سترہ عورت ہے یعنی عورت جو ہے موزے میں پورا مکمل طور پر اپنے آپ کو ڈھانپ کر نماز پڑھے گی یہاں تک کہ موزے بھی پہن کر نماز پڑھے گی وہ اپنے تلووں کو بھی چھپائے گی جو پیروں کے جو تلوے ہیں اس کو بھی نماز اس کو بھی چھپا کر جو عورت نماز پڑھے گی اب یہ ہے نماز کا سطر عورت اب رہی عورت رہی باندھی اور جو ہے آزاد عورت تو ان کا جو ہے نماز کے علاوہ میں علاوہ میں ان کا سطر عورت کتنا ہے تو نماز کے علاوہ میں ان کا سطر عورت جو ہے اجنبی عورت کے سامنے یعنی اجنبی لوگوں کے سامنے جو ہے اس کا سطر عورت کتنا کتنا ہوگا باندی کا اور اس کا یہ آزاد عورت کا جس طرح عام طور پر وہ کام کرتے وقت رہتی ہے جس طرح عورتیں گھر میں کام کرتے وقت جس طرح اپنے آپ کو چھپاتی ہے اتنا ہی جو ہے کسی کافیرہ عورت کے سامنے مشرقہ عورت کے سامنے اس کا جو ہے سطر عورت اتنا ہی ہوگا پورا مکمل طور پر ہوگا یعنی جس طرح رہتی ہے اس کو مطلب گلوز پہننا موزہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے جتنا کام کرتے وقت اس کا سطر عورت ہوتا ہے اتنا ہی جو ہے کسی کافی عورت کے سامنے اجنبی عورت اجنبی عورت کے سامنے جو اس کا سطح عورت وہی ہوگا اور محارم کے سامنے عورت یہ کیا بولتے باندی کا اور آزاد عورت کا محارم یعنی محرم کے سامنے اس کا سطر عورت کتنا ہوگا تو محرم کا محرموں کا اور محرموں کے سامنے یہ اس کا سطح عورت کتنا کتنا ہوگا آزاد کا تو ناف سے تک یہ عورت ہے محرموں کے سامنے بہت عجیب لگ رہا ہوگا سن کر لیکن یہ جو ہے مسئلہ ہے بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہے حضرت جی تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی ابھی کال شاید کٹ جائے گا تو واپس سے میں وہ کروں گا تو اچھا۔ دیکھیے مرد مرد کا جو ہے سطح عورت نماز میں ناف سے گھٹنے تک ہے ناف سے گھٹنے تک جو کچھ ہے مکمل اس کو چھپانا ہے تو یہ چھپائے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی اب پھر اس کے بعد میں خلوت میں کتنا ہے اگلا یا پچھلا حصہ اگلے اور پچھلے حصے کو چھپانا خلوت میں اکیلے میں تو اور جو ہے باندھی کا سترہ عورت کتنا ہے نماز کی حالت میں تو ناف سے لے کے تک یہ اس کا سطح عورت ہے باندھی کا جو امت جو ہوتی ہے تو اس کا سطح عورت ناف سے لے کے گٹنے تک پھر اسی طرح جو آزاد عورت ہے اس کا سطح عورت کتنا ہے نماز میں تو ہتیلی یہ پورا حصہ اس کو اور یہ چہرے کو چھوڑ کر پورا سطر عورت ہے یعنی وہ سر سے لے کے تلو تک مکمل چیز چھپائے گی سوائے اس کے اور اس کے یہ عورت کا جو ہے نماز میں سطر عورت گھر کے عورتیں بھی ہاں جی گھر کے یہ آزاد عورتوں کی بات چالو ہے ہاں جی جی گھر کی عورتوں کی بات چالو ہے کہ وہ جو ہے یہ تمام کے سامنے نماز میں اس کا ستیہ عورت کیا ہے تو یہ ہتھیلی اور چہرہ چھوڑ کر مکمل چیز جو ہے ستر عورت ہے اور ساڑی میں نماز نہیں ہوتی اپنے دل کچھ لوگ ساڑی میں نماز پڑھتے اپنے دل کی عورتیں ساڑی میں نماز جی حضرت حضرت جی جو باندھی ہے وہ صرف اپنے آقا کے سامنے اس کا وہ حکم ہے کیا ناک سے لے کے گھٹنے تک کا اپنے آقا کے سامنے بھی اور نماز میں بھی نماز میں بھی یعنی دیگر دیگر دیگر کے سامنے نے نا نہیں افراد کے سامنے ابھی تو میں آپ کو بتایا نا کہ یہ صرف نماز میں ہے نماز میں اور اپنے آکا کے سامنے جو اس کا آکا جی۔ جو ہوگا جس نے اس کو خریدا ہے باندھی کو تو جی۔ اس کے سامنے اور نماز میں اس کا سطر عورت کتنا ہے ناف سے لے کے گٹنے تک یہ ہے ٹھیک ہے اور جی۔ ہاں، ساڑی اگر کوئی عورت پہنی ہے اور اس کے اوپر اس نے پہنی ہے جو اس کے پیٹ کے نیچے تک آ رہا ہے تو اس کے اوپر نماز ہوگی اگر نماز کی حالت میں اگر وہ نہ ہلے کوئی مسئلہ نہ ہو تو کوئی مشکل نہیں نماز ہو جائے اچھا، مطلب پیٹ اگر پیٹ نہیں دکھا تو ہاں وہ ہونا چاہیے کیونکہ نماز میں سجدے میں جائیں گے تو اوپر آ سکتا ہے وہ بہت سارے معاملات ہیں تو اس میں اچھا اس میں بھی احتیاط یہی کرنا ہے کہ اس طرح سے جو نہ کریں ساڑی میں نمازی نہ پڑھیں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوگا تو کوئی بزرگ عورت وہ کسی کسی بھی طرح پڑھے اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز دکھے نماز نہیں ہوگی اچھا جی, جی، کمپلسری ہے اگر ساکس کے علاوہ آپ کو یہ ایسا طریقہ ڈھونڈیے کچھ جس کے لیے کہ وہ جب پہنے تو اس کا جو سجدے میں بھی جائے سجدے سے اٹھے چاہے جو کرے اس کے پیر کا تلوا نہ دکھے تو کوئی مشکل نہیں جی مکمل طور پر سطح عورت ہونا چاہیے اب یہ ایک چیز ہو گئی اب دیکھیے دوسری چیز عورت آزاد عورت اور باندھی یہ اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا ان کا نماز میں سترہ عورت کتنا ہے باندھی کا آزاد عورت کا اور مرد کا جی ماشاء اللہ جی, جی،, جی، دیکھیے اب نماز کے علاوہ کا سطر عورت کتنا ہے وہ دیکھیے تو نماز کے علاوہ جو ہے آزاد عورت کا اور جو ہے یہ حضرت اور اپنے باندی کا یہ دونوں کا سطح عورت جو ہے اجنبی کے سامنے مکمل بدل جی تو نماز کی حالت میں اور جو ہے نماز کی حالت کے علاوہ میں جو سترہ عورت ہے آزاد کا اور باندھی کا ہاں، ہاں۔ آزاد کا اور باندھی کا جو ہے نماز کے علاوہ میں سترہ عورت اچھا، اچھا۔ تو دیکھیے سب سے عورت جو ہے نماز کے علاوہ میں کتنا ہے تو مکمل بدن ہے ہاں۔ مکمل بدن اس کو چھپانا ہے کسی اجنبی کے سامنے عبد ہاں، ہاں، السلام آپ کا مائک آن ہے براہ کرم مائک آف کیجیے نا میوٹ کیجیے مائک عبد السلام بھائی آپ کا مائک میوٹ کیجیے جزاک اللہ جی عزت جی اور جو ہے محرموں کے سامنے کتنا ہے سترہ عورت تو جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہی سترہ عورت ہے محرموں کے سامنے اس کے علاوہ دکھانا جو ہے حرام ہے اور کسی کافرہ کے سامنے اگر کوئی کافرہ عورت جو ہے ہماری عورتوں کے سامنے آ گئی تو ایسی صورت میں ان کا سترہ عورت کتنا ہے ہماری عورتوں کا کافرہ کے سامنے مشرقہ عورتوں کے سامنے اس کا جو ہے سترہ عورت یہ جس طرح کام کرتے وقت جتنا حصہ چھپا رہتا ہے

لیکن حضرت میرے کو ایک بات بتائیے گا یہ جو ساکس پہن کے میں سے بہت سے عورتوں کو دیکھا مطلب ہمارے رشتے دار کے ساکس پہن کے نماز نہیں پڑھتے تو ان کی کیا نماز ہو جائے گی بغیر اگر بغیر ساکس کے آپ دیکھو گے تو نماز نہیں ہوتی بغیر ساکس کے اچھا جزاک اللہ جی کیونکہ اس سے جو ہے ستر دکھتا ہے تلوا بھی سترہ عورت ہے عورت کے لیے نماز میں اس وجہ سے جو اس کو سطر عورت وہ تلوا بھی اس کو جو ہے چھپانا ہے نماز میں اب دیکھیے اس اس طرح طرح سے سے کپڑا سطر عورت کو چھپانا کہ اس کے جو ہے رنگ چمڑی کا رنگ سمجھ میں نہ آئے آدمی کا اس طرح سے جو ہے سطر عورت کو چھپانا ایسے کپڑے سے ایسے کپڑے سے جو ہے سترہ عورت چھپانا جس سے آدمی کا رنگ حضرت کالا ہے آپ کی بات کاٹتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں لیکن آپ نے بہت زبردست چیز بتائی ہے عورتوں کے بارے میں میرے خیال سے ایک دن تو پورا خالی عورتوں کے بارے میں ہم کو بتانا چاہیے کیونکہ بہت سے عورتیں اس سب چیزوں سے نا بہت دور ہے حضرت برائے کرم کو ایک دن ایسا نکال لیے تو ہم یہ چیز ریکارڈنگ کر کے ہمارے گھر کے عورتوں کو بتائے گئے گھر گھر کے عورتوں کو ہمارے سمجھے آپ جزاک اللہ نہیں دیکھیے اگر ایسی اگر بہت ساری اگر نہیں لیکن ریکارڈنگ ریکارڈنگ نہیں نا ریکارڈنگ کرے گے تو واٹس ایپ گروپ پہ بھیج سکتے نا ایسا ہے مطلب سمجھے آپ دیکھیے تو یہ مسئلے جو ہے پہلے بہت پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں مگر یہ کہ ہمارے کچھ شافائی حضرات بھی جو ہے بہت سارے مطلب اس سے اب تک کے غافل ہیں یعنی کہ وہ لوگ خود یعنی کہ کچھ لوگ ایسے جو سیکھنا ہی نہیں چاہتے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم اگر سکھانا بھی چاہے تو وہ لوگ جو سیکھنے کے لیے نہیں آتے تو ہمارے شافائی حضرات کی بھی غلطی ہے وہ لوگ خود بھی جو محنت نہیں کرتے اس چیز میں یہ ان کی خود کی غلطی ہے اور یہ یہ ان کا جو عزر میں شمار نہیں ہوگا یہ ان کا عزر نہیں ہوگا بروز قیامت کیونکہ جو ہے ان سکھانے کے لیے ہر کوئی موجود ہے سکھانے کے لیے علماء بھی ہے اور سکھانے کے لیے آج سب سے بڑی چیز سوشل میڈیا ہے اب اس کے اندر ایسا ہے سوشل میڈیا پر کہ آپ جو چاہے آپ وہ چیز ڈھونڈ سکتے ہو سوشل میڈیا پر تو کوئی شخص یہ نہیں بولے گا بھروسے سے کہہ رہا ہے اس کو معلوم نہیں تھا اس وجہ سے میں نے نہیں کیا یا میں نے اس سے نہیں کروایا ایسی کسی کی سنوائی نہیں ہوگی کیونکہ آج ہر چیز موجود ہے آدمی ہر چیز ہر کوئی سیکھ سکتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ لوگوں کی جو مطلب غفلت ہے کہ لوگ خود سیکھنا نہیں چاہتے ان تمام چیزوں کو دعا کرتا ہوں آپ لوگ اللہ آپ لوگوں کو صحت اور تندرستی سلامتی و عافیتی عطا فرمائے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ سیکھنے کے لیے آپ لوگ آ رہے ہو ماشاء اللہ اللہ آپ کے علم میں بھی برکت عطا فرمائے آپ کے اور میرے حضرت حضرت جی شافعی مسلک کے لیے درس نظامی آن لائن کچھ ایسا انتظام ہے دیکھیے درس نظامی کا جو مسئلہ ہے نا اس میں یہ بہت بڑا مطلب مسئلہ ہے اس کا درس نظامی کا درس نظامی پڑھنے کے لیے درس نظامی صرف شاف فک پڑھنے کے لیے صرف مکمل مکمل مکمل دیکھیے درس نظامی شاید شافعی و حنفی کوئی دونوں کا کچھ الگ نہیں ہے سب کا سیم ہے صرف کتابیں جو فکر کی جو کتابیں مسائل کی اور اصول کی یہی صرف الگ ہے باقی سب سیم ہے سب سیم ہے یعنی جہاں پہ حناف کا درس نظامی چلتا اگر ہم نے وہاں سے بھی تعلیم لی صرف شافعی فقہ جو الگ سے سیکھے تو بھی کافی ہوگا جی کافی ہو جائے گی جی جزاک اللہ جی تو ابھی یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو یہ مسئلہ جی تو جی یہ چمڑے پر یعنی سترے عورت کو اس ایسے کپڑے سے چھپانا جو چمڑی کا رنگ دکھنے سے جو ہے روکے جس سے چمڑی کا رنگ سمجھ میں نہ آئے کہ چمڑی کا رنگ گولا گورا ہے ساولا ہے کالا ہے یہ چیز سمجھ میں نہ آئے اور جو ہے فٹ کپڑے پہننا فٹ کپڑے پہننا جو ہے یہ خلاف اولا ہے مردوں کے لیے اور مردوں کے علاوہ کے لیے فٹ کپڑا پہننا کراہت مکرو ہے اسی طرح عورتیں جو وہ لیگیز وغیرہ کیا کیا وہ نکلے ہیں جو پہنتے ہیں سب فٹ فٹ تو وہ شروع ہے عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے فٹ پہنا جو ہے خلاف اولا ہے اب یہ جو ہے ہمارے نماز کی جو ہے تین شرطیں ہو گئی ایک تو پہلی ہوئی حدث ناپاکی سے پاک ہونا دوسری ہوئی نجاست سے پاک ہونا تیسرا ہوا تیسرا ہوا ستر عورت اب چوتھا ہے جو ہے نماز یہ نماز کا وقت چوتھا جو ہے نماز کے اوقات ہیں یہ بھی تو مختصر میں بتاؤں گا کیونکہ جو ہے ٹائم ابھی ہمارے پاس صرف آج ساتواں دن اللہ کے کرم سے الحمد ہو گیا ابھی جو ہے تین دن اور باقی ہے اب اسی طرح کل آزان اور جو ان شاء اللہ قبلہ بتا کر جو ہے قبلے کا کیا ہے آزان کا اور نماز کے کچھ فرائض بتائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ نوے دن میں مکمل طور پر جتنا ہو سکے اتنا پورا مکمل بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو ابھی دیکھیے پانچ وقت کی نمازوں کا جو وقت کیا کیا ہے نماز ظہر کا وقت جو ہے زوال کے بعد سے نماز ظہر کا وقت یہ چوتھی شرط ہے وقت کا وقت کے داخل ہونے کی معلومات ہونا کہ وقت جو ہے نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اس کا معلوم ہونا یہ جو ہے چوتھی شرط ہے چوتھی شرط وقت کے نماز کا وقت داخل ہونا ہونے کی معلومات ہونا علم ہونا تو یہ چوتھی شرط ہے اب دیکھیے اس کا کیا ہے نماز ظہر کا وقت زوال کے بعد سے لے کر ایک چیز کا سایہ اس کی چیز کی مقدار ہونے تک ہے ابھی جیسے زوال کا وقت جیسے زوال ہو گیا بیچ میں آ گیا سورج جیسے ہٹ گیا زہر کا وقت شروع ہو گیا زوال سے جیسے وقت شروع ہو جائے گا وہاں سے لے کر جب ایک سایہ کوئی چیز جو ہے اپنے سایہ کے برابر ہونے تک اگر ہو گئی تو جو ہے جب تک کہ ظہر کا وقت ہوتا ہے جیسے اس دونوں کا دیکھیے ہم عصر کے وقت دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہمارا خود کا سایہ ہمارے برابر ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا ایک دم زیادہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے وہ ہمارے برابر ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر برابر اگر سایہ ہو جائے دونوں کی مقدار اگر ہو جائے یعنی کہ ایک چیز کا سایہ اس کی چیز کی مقدار ہونے تک یعنی بابا اس کی مقدار ہونے تک کے سایہ ہو جائے تو ایسی صورت میں جو ہے نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے ظہر کا یہ ظہر کا مسئلہ ہے اب عصر کا نماز ہے عصر کا وقت ظہر کے وقت کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک جیسے ہی زہر کا وقت ختم ہوگا اس کے بعد سے لے کر جو ہے مغرب تک یعنی سورج غروب ہونے تک جیسے سورج گروپ ہو گیا عصر کا وقت ختم ہو گیا اب مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر آسمان کے شف آسمان کی شفق احمد سرخی ختم ہونے تک یعنی کہ جیسے ہی سورج ڈوبے گا آسمان کے اوپر سرخی ہوتی ہے لال لال کلر کی تو جیسے یہ لال کلر کی سرخی ختم ہو جائے گی مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے یہ آپ کو ایک مختصر میں بتا رہا ہوں اس کے بعد میں عشاء میں آسمان کا وقت نماز کا عشاء کا وقت جو ہے آسمان کی شفق جو آسمان کی جو لالی ہوتی ہے آسمان کی آسمان کی لالی ختم ہونے سے لے کر فجر صادق طلوع ہونے تک فجر صادق ہونے تک جو ہے یہ فجر کا وقت ہے اس کے بعد میں فجر کا نماز فجر کا وقت فجر صادق طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک جیسے فجر فجر صادق کا وقت ہو جائے گا جب سے لے کر جو ہے سورج طلوع ہونے تک کے جو اس کا وقت ہوگا یہ فجر کا یہ ایک دم شارٹ میں جو ہے آپ کو بتایا ہوں اگر اس کا آپ دیکھو گے تو ایک ایک کا صرف ظہر کا وقت اگر میں بتاؤں تو پانچ پانچ چھ چھ لائن کا صرف ظہر کے وقت کا ہے عصر کبھی وہی چھ پانچ لائن چھ لائن کا ہے مغرب ایسا سب کا اتنا ہی بڑا بڑا جو ہے اس کی بڑی تفصیل ہے پھر یہ چیز سمجھ میں آ گئی اور ایک بات دھیان میں رکھے شاف مسلک میں جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا ہے شافئی مسلک میں جمعہ کے دن زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے شافئی مسلک میں زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے زوال کا وقت نہیں ہوتا یعنی کیسا زوال ہے ہی نہیں شافی مسلک میں زوال نہیں ہے جمعہ کے دن جی جی یعنی آزان کوئی بھی وقت میں دے سکتے ہاں کوئی مشکل نہیں جی ابھی یہ مسئلہ آیا تھا آپ لوگ کو ایک مسئلہ آپ کو بتاتا چلو جیسے جی۔ اکثر لوگ بولتے ہیں بھائی زوال کا وقت ہو گیا ہے نماز کیوں پڑھ رہے ہو نماز نماز مت پڑھو نماز نہیں ہوگی نماز کیوں پڑھ رہے ہو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو بس میں رکھے شافعی مسلک میں فرض نماز کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے چاہے طلوع ہو زوال ہو غروب ہو کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے فرض فرض نماز نماز یعنی نماز قضا ہوئی چاہے قضا ہو یا فرض ہو جی دیکھا جائے تو وہ نماز جو ہے جو ہم ایسے وقت میں نماز قضائی ہوتی ہے طلوع کے وقت میں بھی ہاں نماز قضا ہو جاتی ہے جیسے کیونکہ جیسے سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد کا ٹائم رہتا ہے ہاں۔ تو وہی اس ٹائم پہ بھی ہم فرض نماز پڑھ سکتے ہیں فرض نماز پڑھ سکتے ہیں زوال جیسے ہو گیا کوئی بات نہیں پڑھ لو دن دس نماز پڑھ سکتے ہیں گروپ ہو رہا ہے ہم اس ٹائم پہ بھی جو نماز پڑھ سکتے ہیں فرض نماز ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے اب اس نے بولا ابھی جیسے زوال کا وقت ساڑھے بارہ کا ہے اب اس نے سوچ لیا جیسے ساڑھے بارہ بجیں گے اس نے یہ بات سوچ لیا جیسے ساڑھے بارہ بجیں گے جبھی میں نیت کروں گا اس نے تحری کر لیا کہ زوال کے وقت میں ہی میں نیت باندھوں گا کسی نے یہ یعنی کہ ایسا سوچ کے نیت کیا تو ایسا کرنا حرام ایسا نہیں کرنا ہے اس کو اور اس کی نماز بھی جو ہے وہ منعقد نہیں ہوگی اگر کوئی ایسا سوچ کر کرے گا تو اسے سوچا نہیں ہے پتا ہے زوال کا وقت ہو گیا کوئی بات نہیں اللہ اکبر نماز باندھ لیا رکعت باندھ لیا کوئی بات نہیں نماز ہو جائے گی اس کی اور حرم میں ایک تو جمعہ کے دن جو ہے زوال زوال نہیں ہے ہمارے شافی مسلک میں اور حرم میں جب ہم مکہ میں ہوں گے تو مکہ میں بھی جو ہے ہمارے لیے یہ کوئی بھی جو ہے مکرو وقت نہیں ہے مکرو وقت جو ہے ہمارے لیے نہیں ہے حرم میں چاہے وہ غروب ہو چاہے زوال ہو چاہے طلوع ہو کسی بھی وقت ہم سنت بھی پڑھ سکتے ہیں فرض بھی پڑھ سکتے ہیں سب پڑھ سکتے ہیں لیکن کہاں پہ مکہ شریف میں مکہ شریف کے علاوہ میں جو ہے ہم کو سنت وغیرہ کو جو ہے دیکھ کر پڑھنا ہے اگر مکرو اوقات ہے تو ایسی صورت میں طلوع ہے وہ زوال ہے یا پھر جو ہے اپنا غروب ہے تو ایسے وقت میں جو ہم سنت نہیں پڑھیں گے کیا جی مسئلہ سمجھ آپ لوگوں کو جی جی جی الحمد اللہ جی الحمد للہ ہاں اب یہ بات بھی دیکھیے زوال کا وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے شافی مسلک میں جیسے حنفی مسلک بیس منٹ کا رہتا ہے کبھی پچیس منٹ کا رہتا ہے کبھی آدھا گھنٹہ کبھی پندرہ منٹ اس طرح سے حنفی مسلک میں رہتا ہے لیکن شافی مسلک میں جو ہے زوال کا وقت ایک لہجہ ایک سیکنڈ ہوگا کبھی پانچ سیکنڈ ہوگا کبھی دس سیکنڈ یا کبھی ایک منٹ کبھی دو منٹ یعنی اسی طرح جو ہے زوال کا وقت چلتا رہتا ہے زیادہ زوال کا وقت شافی مسلک میں نہیں رہتا ہے اب یہ جو زیادہ زیادہ سے کتنا وقت ہے جوال جی۔ کا شاپی میں زیادہ سے زیادہ تین منٹ زیادہ سے زیادہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو یعنی ایک سیکنڈ دس سیکنڈ رہتا ہے لیکن اگر احتیاط اگر آپ کر لو تو دس منٹ پکڑ لیجیے احتیاط یہ احتیاط بتا رہا ہوں میں آپ کو ویسے تو ایک منٹ دو منٹ ڈیڑھ منٹ پچاس سیکنڈ ایسے ہی رہتا ہے لیکن احتیاط آپ پانچ منٹ منٹ پکڑ پکڑ لو لو دس کوئی مشکل نہیں یہ جو ہے اوقات سلاد ہو گیا اپنا نماز کا وقت وقت کا معلوم ہونا ابھی ایک بچہ ہے قبلے کا رخ ہونا استقبال القبلہ تو یہ ایک بچہ ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ کل اذان و اقامت لیں گے اور اس کے ساتھ جو نماز کے کچھ فرائض بھی انشاءاللہ کل ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ جی اور کسی کا کچھ سوال رضا بھائی کوئی سوال حضرت وہ جو جمعہ میں آزان دیتے خطبے کے لیے وہ اکثر شاف حضرت نا ممبر کے پاس سے دیتے تو اس کا کیا حکم ہے دروازے کے باہر سے دی جائے یا ممبر کے پاس سے شافر مسلک میں ممبر کے پاس دینا سنت ہے جی جزاک اللہ شکریہ بول جی اور حنفی میں جو ہے مسجد کے باہر دینا ہے حضرت جی۔ ایک مسئلہ میرے دماغ میں آیا جیسے ابھی سمجھو گاؤں میں یا کوئی گاؤں کھیڑے کے اندر نل تو نہیں ہے پانی کا ہے نا تو چھوٹے جی۔ چھوٹے برتن ان لوگ بھر کے رکھتے پانی کے ہے نا جی،, جی تو سمجھو وضو کرنا ہے تو چھوٹے چھوٹے برتن بھرے ہوئے تو کیسا وضو کرے مطلب کر سکتا ہے وہ پانی سے وضو یا نہ سکتا ہے مطلب ہاں، جیسا دس لیٹر کی ٹاکی ہو یا پانچ لیٹر کی ٹاکی ہو یا سمجھو زیادہ سے زیادہ بیس لیٹر پانی ہو بالٹی کے اندر تو بالٹی سے جو بالٹی بھری ہوئی ہے اس سے وضو کر سکتا ہے ہاں وضو کر سکتے ہیں بس خالی اس کے اندر ہاتھ نہ ڈوبے اچھا جزاک اللہ پارٹ سے لیجیے نا بلداس وضو کر دیجیے پوری وضو کیجیے غسل کیجیے کوئی مشکل نہیں جب تک پانی مستعمل نہیں ہوگا آپ کا وضو غسل ہو جائے گا جیسے ہمیں کیسا معلوم پڑے گا کس نے کس نے ہاتھ ڈبایا نہیں ڈبایا کیسا پتا چلے گا ہمیں تو ابھی نہیں ڈبایا تو حسن زن رکھ لیجیے کہ اللہ یعنی کہ ہو تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈبایا ہوگا اب تک کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اکثر لوگ ڈبائی دیتے تو ایسی صورت میں احتیاط کیجیے پھر اچھا اس کو صاف کرنا ہے خون کو صاف کرنا ہوگا وضو کے وضو کے حالت میں انسولین لے سکتے ہیں کیا انسولین ڈائبٹیز کے لیے ابھی ہم لے سکتے ہیں اور اگر سمجھو تھوڑا بہت خون نکلا تو انسولین لیتے چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے وہ تو ابھی آپ بتائیں وضو ٹوٹے گا یا نہیں وہ آپ بتائیے میرے میرے جہاں تک خیال جائے آپ نے اس دن بتایا جی نہیں تو خیال مت بتائیے یعنی کہ میں نے کیا ہے کتاب میں کیا ہے وہ بتائیے میں نے کیا بتایا وہ مت بولیے آپ کتاب میں میں نے پڑھا نہیں نا حضرت میں نے آپ کو کتاب کتاب سے بتا دیا کہ میں نے آپ کو جو ہے کتاب سے بتا دیا کہ کتاب میں یہ ہے ان چیزوں سے جو ہے وضو ٹوٹتا ہے تب ایسی ہاں صورت میں آپ کیا ہے وہ بتائیے آپ وہی آپ نے جو بتایا تھا کہ وہ وہی مطلب لکھ کے رکھا ہوں میں نے لیکن میرے کو اتنا خیال ہے جی۔ واپس ڈائبٹیز ہے نا وہ حساب سے میں نے پوچھا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے کوئی مشکل نہیں جی خون نکلنے سے جو وضو نہیں ٹوٹے گا اور کوئی مسئلہ ہاں سر ایک اہم مسئلہ ہے اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں میں اسی گروپ پہ جی جی جی عیسائی عورت عیسائی عورت ہاں یا عیسائی مرد مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے اسلامی داخل ہوئی بغیر عیسائی ہاں یہودی نہیں عیسائی عیسائی نہیں چلے گا اسرائیل چلے گا اس کے لیے اسرائیل ہوتا ہے عیسائی کے لیے تو اس اچھا۔ کو جو مسلمان ہونا پڑے گا اس کو اور جو اسرائیل ہوتے تھے ابھی غالباً وہ اس زمانے میں بہت کم پائے جائیں گے تو ہو گئی نہیں یعنی بہت کم ہے تو آپ کو آپ آپ اس کو سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ واقعی میں اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حساب سے جو نسل کو جو مانا جاتا ہے وہ ہے یا نہیں بہت سارے یعنی اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہے اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں اتنا کیوں کہ ٹینشن کیوں پالنے کا گا مسلمان بناؤ چپ چاپ شادی جی، کر لو صحیح ہے ہمارے دل میں بھی شک رہے گا اس چیز کا کیا یار ہوا یا نہیں ہوا یہ ہوا وہ ہوا کیا ہے بہت سارے معاملہ شک جو ہمارے دل میں بھی بھرے رہیں گے تو ایسی صورت میں مسلمان کر دیے بات ختم ہو گئی پھر جی, جی، دیکھیے یہاں پہ جو مسئلہ بتایا نا اوپر کہ کوئی ایسا بچہ ہے دو جس کی عمر دو سال سے کم ہو اور غذا کے طور پر دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھاتا ہو تو یہ اس کا نجاست مخففہ میں شمار ہے یہاں سے پیشاب کا مسئلہ ہے اس کا پیشاب جو ہے مطلب نجازت مخففہ میں شمار ہوگا باقی اس کا جو پاخانہ وغیرہ جو بھی ہوگا وہ مکمل نجازت متوسطہ بڑوں میں شمار ہوگا اور جو لڑکی ہے اگرچہ اس کی عمر ایک سال کیوں نہ ہو ڈیڑھ سال کیوں نہ ہو یا دو سال سے کم کیوں نہ ہو وہ اگر صرف دودھ ہی پیتی ہے دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کرتی ہے کوئی غذا کے طور پر نہیں کھاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی جو ہے اس کا مسئلہ یہی ہوگا کہ جو ہے جو مسئلہ نجازت متشقہ والا ہے وہی مسئلہ اس لڑکی کا بھی ہوگا یہ صرف لڑکے کے لیے چھوٹے لڑکے کا پیشاب لڑکی کا نہیں صرف لڑکے کا پیشاب ہے نجازت مقفہ میں اور کل ہمارے سہیل بھائی نے ایک مسئلہ پوچھے تھے اپنا تیمم والا کہ گیلی مٹی سے جو ہے وہ ہوگا یا نہیں دیکھیے میں اس سے میں جو بتایا تھا چوتھی شرط کہ اس کے لیے جو ہے غبار ہونا چاہیے مٹی کے لیے کہ غبار ہاتھوں پر چہرے پر لگنا چاہیے تو اس کے اندر غبار شرط ہے اور جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس کے اندر غبار نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر وہ جو ہے کیچڑ کی طرح وہ جو ہے مطلب گیلی ہو جاتی ہے وہ تو اس سے جو ہے تیمم نہیں ہوگا گیلی مٹی سے تیمم نہیں ہوتا ہاں جس اچھا۔ جگہ پہ غبار نہ ہو غبار نہ ہو مطلب یعنی کہیں پر غبار نہ ملے جیسے دھول وغیرہ جیسے نہ ملے تو وہاں پر کیسے تیمم کریں تو اس سے تیمم نہیں ہوگا غبار اس کے لیے شرط ہے ابھی جیسے کا جو بھوکا بکا جو ہوتا ہے کا جیسے جی، جی۔ کی بھٹی وغیرہ پہ جاؤ گے تو سب بکا جو پڑا رہتا ہے تو اس سے ہاتھ مارنے سے تو تیمم اس سے نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر غبار نہیں ہوتا ہے اگر غبار اگر جیسے وہ جلانے کے بعد جو غبار وغیرہ بنتا ہے تو بھی شمار اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر کوئلہ وغیرہ سب مکس وغیرہ رہتا ہے تو اس میں بھی مطلب تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر ایسی جگہ پہ جہاں پر نہ پانی ہے نہ تو پھر تو ایسی صورت میں جو ہے وقت کے وقت کی حرمت کو پامال رکھتے ہوئے جو ہے ہم نماز ادا کریں گے اس کے بعد جیسے ہم کو مٹی مل جائے یا پانی مل جائے تو وہ حساب سے ہم جو ہے نماز ادا کریں گے واپس پھر سے جزاک اللہ کیونکہ نماز کی جو حرمت ہے اس کو ہم کو بیکار نہیں کرنا ہے نماز کو قزا نہیں کرنا ہے اگر کوئی شخص اتنا اتنا جو ہے گوبر میں پھنسا ہوا ہے اب ایسی صورت میں جو زہر کا وقت جا رہا ہے یا عشاء کا وہ مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے اب وہ باہر نہیں نکل سکتا وہ نماز کیسے پڑھے گا تو یہاں تک فرماتے علماء وہ اشارے سے ایسے ہی اپنے حساب سے نماز پڑھ لے نجاست کی عالم میں کوئی بات نہیں بعد میں جیسے باہر آ جائے گا واپس سے جو ہے اچھے نہا دھو کر نماز کو لوٹا لے تاکہ جو ہے اس کے ذمے میں نماز قزا نہ لکھی جائے حضرت جی جی حضرت اگر کوئی ناپاک ہوا اور کسی نماز کا وقت جانے والا ہو جیسے منی نکلی وہ ناپاک ہو گیا اور نماز کا وقت جانے والا ہو یعنی آخری وقت ہو تو ایسی صورت میں غسل کیا جائے یا نماز پڑھی جائے اس میں دیکھا جائے گا کیا نماز آپ گسل کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہو یا نہیں اگر اتنا ہے کہ آپ گسل کر کے آپ جو کم سے کم نیت باندھ سکتے ہو اس کے اندر وقت کے اندر جی۔ تو بھی چل جائے گا آپ گسل کرو گے اس کے بعد جو ہے نیت کرو گے نہیں غسل کا اگر وقت نہیں ہے پتہ ہے ہماری نا نماز دو منٹ میں ہوتی ہے اور دو منٹ میں گسل نہیں ہوگا فار ایگزامپل تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے تو اتنے دیر تک رکنے کا کس لیے اسی ٹائم پہ اگر ایسا کوئی آیا نہیں جیسے کوئی وجہ کی کوئی اسی وجہ سے اگر نہیں کیا جائے ایسا اور ٹائم پہ اگر ناپا کیا آیا جائے جائے تو کیا کیا حضرت یہ مسئلہ جو ہے کی نماز کے لیے علماء بیان فرماتے ہیں جی تو یہی ہے کہ جو آدمی ایسی صورت میں جو ہے سامنے یہ وقت کی حرمت کو جو ہے پامال رکھے دو منٹ میں ایسے اشارے سے نماز پڑھ لے بعد میں فوراً جا کر جو نماز وہ غسل کر کے واپس نماز پڑھ لے یعنی اشارے سے صرف نماز پڑھی جائیں گی جس طریقے سے پڑھتے ویسے نہیں بغیر نیت سے جو ہے بغیر غسل کے آپ سجدہ کیسے کرو گے بغیر وضو کی سجدہ کرنا حرام ہے جی حضرت تو حنفی علماء جیسے فضل کا میں نے مسئلہ کو فرماتے اگر اتنا کم وقت ہے کہ غسل لیا نہیں جا سکتا یا وضو نہیں کر سکتے تو تیمنگ کر کے جو ہے وہ نماز ادا کر لے بعد میں اس کو لوٹا دے تو کیا شاپائی مسئلہ ہمارے گھروں میں تیمنگ کے لیے مٹی کہاں ہوتی ہے جو اگر تیمون کے لیے آپ کو ہے ویسی صورت میں کہ آپ جو تیمم فوراً کر سکتے تیمم کرنے کے لیے جو آدمی کو دس سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے یہ کر لیے اس طرح سے ہو گیا اس کا یہ کر لیے اس طرح سے کر کے جو مکمل طور پر جو ہے مسا ہو گیا کوئی مشکل نہیں لیکن جو ہے اس کا جو مسئلہ ہے کیا بولتے نماز کا اگر تیمم ملتا ہے تو فوراً تیمم کر لے کیونکہ جو ہے تیمم سے جو ہے غسل ہو جاتا ہے تو فوراً ایسے موقع پر وقت کی حرمت کو پامال رکھتے ہوئے جو تیمم کرے اس کے بعد میں جو ہے نماز پڑھ لے فوراً جا کے جو ہے غسل کر کے پھر واپس نماز پڑھ لے تاکہ جو اسے قیامت وہ نماز جو آپ کی قزا میں شمار نہ ہو تو آپ جو اس اس کو طرح سے کر سکتے جی جی جیسے ہم نے کسی نجس جیسے کتا چھوا ہم کو گلا کتا اور ہم ایسی جگہ پہ جہاں پانی وغیرہ نہیں ستارے عورت کے کپڑے کو ہی وہ تو آپ ایسی صورت میں کیا کیا جائے ستارے عورت کا کپڑا جو ہے وہ نجس ہے تو ایسی صورت میں پانی بھی نہیں ہے اور وہاں پر نماز پڑھنی ہے اپنے کو تو وہاں پر کیا ہے نا آپ کے پاس جی شرٹ پہ بھی لگا ہے ستر عورت پر بھی لگا ہے یعنی کپڑا دوسرا ہے ہی نہیں جہاں پر بھی لگا ہے اتنا ہی کپڑا ہے ہمارے پاس تو کیلے کے کے پتے پتے میں کیلے لگا لیجیے وہاں پر نہیں وہ جو ہے ایسے ہی جو مطلب گمان کر کے مسئلہ پوچھ رہے ہو جی ان کے لیے رضا بھائی جیسا نیت کرو گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا نیت کرو کہ اللہ ہمیں جی مزہ مزہ نہیں کر رہا حضرت ایک پوائنٹ کی بات ہے کبھی ایسا ہوا بائی چانس تو معلومات ہاں تو پتا مٹی ہوگی لگا لیجیے پتے کا استعمال میرا پوچھنے کا مطلب اللہ نے جی۔ چاہا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا آمین جی حضرت میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی چیز نہ ملے تو اسی اسی پہ نماز پڑھ سکتے کیا قضا ہونے سے بہتر بس یہ مین مقصد نماز پڑھ لے اگر اس سے بہتر ہے وہاں پہ آپ کو کوئی چیز ملتی ہے جیسے اتنے بڑے بڑے اگر آپ کو پتے مل گئے جو اور پڑھ لیجئے جی جی پتے ملے گے نا آپ کو وہاں پر ملے تو ٹھیک ہے تو ساتھ میں کے جاؤ حضرت ایک مسئلہ جی نجاست نجاست متسطہ میں جو اگر بالٹی میں ڈال کے اس میں پھر اگر ٹیب اوپن کر دیا جائے اگر یعنی پانی اوور فلو ہو رہا ہے تو کیا یہ بہتے پانی کے حکم میں آئے گا اور اگر نجاست جو ہے صاف ہو جاتی تو بڑا فرق ہو جائے گا یہ اس کا حکم جو ہے اس میں شمار نہیں ہوگا بہتے پانی میں شمار نہیں ہوگا ہنسی علما اسے کو بہتا ہوا پانی کہتے ہیں جی، بہتا ہوا شمار نہیں ہوگا جی کیونکہ یہ مفتی نظام الدین صاحب سے ہم نے نے سنا تھا انہوں کہا تھا کہ اس طریقے سے بھی کپڑے پاک ہو گئے اور مفتی زبیر مصباحی صاحب نے ایک مسئلہ یہ بھی بتایا تھا جو ایٹومیٹک واشنگ مشین ہوتی ہے کنٹینیوس اس میں پانی آتا ہے نکل جاتا ہے تو اس میں بھی جو ہے کپڑے پاک ہو گئے تو شافعی مسلک کے لیے کیا فرماتے علماء علما یہ بہتے پانی میں شمار نہیں ہوگا اس کا جی تو ہمیں نل کے نیچے ہی ڈائریکٹ یعنی اگر واش کرے تو چلے گا لیکن ایک بار مٹی کا ہونا ضروری ہے اگر مغلزہ ہے تو ایک بار مٹی کا ہونا ضروری ہے ورنہ نل کے نیچے ہی جب تک کہ پانی بھاتے رہے یا اس کو دھوئے اس کو جب تک کہ اس کا رنگ بو مزہ نہ چلے جائے متوسطہ میں نہیں نہیں مغلزہ متوسطہ میں ہاں جی متوسطہ میں جب تک کہ اس کا رنگ بو مزہ نہ جائے جب تک کہ اس کو دھوتا رہے آدمی اس کے اندر سات مرتبہ دھونا یہ شرط نہیں ہے لیکن مغلزہ میں جو جی۔ سات مرتبہ دھونا ضروری ہے لیکن جی۔ متوسطہ میں سات مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے اس کا ایک مرتبہ میں ایک مرتبہ دھونے میں رنگ مزہ چلا گیا کوئی بات نہیں صاف ہو گیا نہیں جب تک کہ رنگ اچھا۔ مزہ نہیں جاتا ہے متوسطہ میں جب تک کہ جو وہ دھوتا رہے گا صابن کی ضرورت پڑے صابن استعمال کرے یا کوئی دوسری چیز اگر پانی کم ہے جیسے پہلے ہنسی علماء یہ مسئلہ بتاتے تھے کہ جو جگہ پہ نجاست لگی ہے اس کو پکڑ کے ہاتھ سے سے تین بار پھر اچھے آپ کی آواز اب جی، جی۔ کا تھوڑا پرابلم جی جیسا ہنفی علما مسئلہ بیان کرتے تھے جہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہے وہاں پہ جو ہے پکڑ کے اچھے سے دھوئے تین بار اور ایک دم نچڑے کے پانی کی ایک بوند بھی نہ باقی ہو اپنی طاقت کے مطابق کیا شافائی میں بھی اس طریقے سے پانی کی کی کمی وجہ سے کیا جا سکتا ہے نہیں شاف میں ایسا نہیں شاف میں صرف رنگ مزہ چلا گیا کوئی مشکل نہیں آپ کا ہو گیا میں بہت سارے مسائل ہے جیسے اگر مرد اگر طاقت نہیں رکھتا ہے بیوی طاقت رکھتی ہے تو بیوی نہیں چھوڑے گی پھر جی جی بہت سارے معاملات ہیں ہنفی میں نہیں الحمد للہ ایسا نہیں ہے جس طرح لوگ جی۔ بتاتے جو ہے وہ ٹف ہے بالکل غلط بات ہے شافی مسلک میں الحمد بہت ساری آسانیاں بھی کچھ کچھ مسائل ہے جس میں جو ہے جی۔ مطلب تھوڑا ٹف ہے تھوڑا مشکل ہے لیکن کوئی بات وہ نہیں شریعت کا مسئلہ ہم کو عمل تو کرنا جی۔ ہے حضرت نجاست تو کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے نجاست مغلزہ میں جیسے آپ نے کہا پہلی بار مٹی سے دھونا ہے اگر زید ایسی جگہ پہ ہے کہ مٹی دستیاب نہیں ہو رہی ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے کپڑا تو پاک نہیں ہوگا بغیر بغیر مٹی کی جی اگر غلطی سے مان لیجئے جیسے کتا چھو کے نکل گیا بھیڑ میں ہم ایسی جگہ گئے کہ کتا چھو کے نکل گیا اور ہمیں پتا نہیں چلا اب وہ گیلا تھا کہ سوکھا تھا تو اس صورت میں کیا کیا جائے اب دیکھیں بارش ہوئی ہے یا نہیں بارش تو نہیں ہوئی ہے لیکن وہ کتا جو ہے کچھ بدن کو چاٹتے عام طور پہ کتے لیکن بھیڑ میں آپ اچھا ٹچ ہو کے نکل گیا تھوڑا وہاں پہ وہ کر لیجیے جی۔ کام کیجیے ان شاء اللہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے جی جی ہاں مٹی کتنی مقدار میں لینی ہے مٹی ایک مٹی لے اتنی لے چلے گا کوئی مشکل نہیں اس کو پانی میں ڈال کے پھر وہ پانی کو بہا دینا ہے پانی کو گھولنا ہے پانی کو پانی میں ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر پانی کو جو ہے مکمل طور پر وہ کر دینا جی جی حضرت پانی کی کوئی مقدار ہے کہ اتنا ہی پانی ایک بار ڈالنے کے لیے چاہیے وہ اس کے لیے کوئی مقدار نہیں ہے کسی نے ایک ایک لوٹا لوٹا پانی پورے کپڑے پر اچھے سے جو ہے سات مرتبہ پانی بہ جائے ہر اچھا، مرتبہ الگ الگ وقت میں جو ہے پورے کپڑے پر پانی بہنا چاہیے اگر بہتی ندی ہے تو اس میں آپ جو ہے ایک مرتبہ مٹی کا پانی کر لیے چھ مرتبہ اس کے اندر ایسے ہی ہلا دیے اس کو چھ مرتبہ تو آپ کا جی۔ جو ہے وہ پھر بھی ادا ہو جائے گا مغل رضا میں حضرت تو ندی کے کنارے مٹی والا پانی ہوتا ہے تو اگر اس سے پہلے یہ کر کے پھر اچھے پانی میں ہاں۔ یہ کر لیا جائے تو ہو ہو جائے جائے گا گا جی جزاک اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی ہمارا کل جو ہے ایک قبلہ بچا ہے استقبال القبلہ ایک شرط بچی ہے ہماری نماز کی پھر اذان و اقامت ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ نماز کا نماز کباب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پرسوں ختم کریں گے یا پھر جو ہے دسویں دن جیسا بھی سمجھ میں آئے کہ اگر تفصیل بتانی ہوگی اس کے اندر کیا ضروری ہوگا تو انشاءاللہ بتا دیں گے ورنہ پھر یہ انشاءاللہ پرسوی ختم کر کے دسویں دن انشاءاللہ ہم سوال جواب کریں گے ایک دوسرے سے میں آپ لوگوں سے آپ نے میرے سے میرے سے جو نو دن تک سوال کیے دسویں دن میں آپ لوگوں سے کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا چلے گا نا جی انشاءاللہ شاء اللہ جی جی انشاءاللہ ضرور ضرور انشاءاللہ کوئی بات نہیں دو تین گھنٹہ رہے انشاءاللہ انشاءاللہ حضرت اسی طرح سے کچھ اور بھی اگر سیشن جب یہ دس دن کا کمپلیٹ ہو جائے تو ابھی اس کے بعد مفتی صاحب شروع کرنے والے میری کل بات ہوئی تھی ان سے جی۔ تو مفتی صاحب شروع کرنے والے ہیں اس کے بعد کون سے مفتی صاحب مفتی رفیق سعدی ارے واہ ماشاءاللہ ہمارے کیرلا والے جی جی تو حضرت شروع کرنے والے ہیں اس کے بعد آپ بھی کرزت میں رہتے ہو کیا نہیں نہیں میں بھیونڈی میں رہتا ہوں ارزت ہاں، میں رہتے نا جی جی آپ کہاں سے جی، میں میں نے مفتی رفیق صاحب کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کیا ہوں پھر اس کے بعد میں جو ہے میں ایک سال عربک ڈپلوما میں نے کیرلا میں کیا ہوں سعدیہ میں اور مفتی کورس بھی میں نے وہیں پر کیا ہوں سعدیہ میں کاسر کوٹ میں ہاں کاسر کوٹ میں جا کے آ چکا ہوں ادھر کہہ سکتے جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے ان شاء اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشہ محمد وعلى اله وصحبه اجمعین اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے کہنے سننے میں جو کچھ غلطی خطائی خطائی ہوئی اللہ عزوجل اسے معاف فرمائے اور ہم نے جو کچھ آج درس دیا ہم نے سنے سنائے اس میں جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ عزوجل اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ عزوجل ہم سب کے علم میں عمل میں رزق میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کی ہر جائز تمناؤں کو مقاصد کو پورا فرمائے اور ہم سب کی تمام پریشانی مشکلات مصیبات کو دور فرمائے اور ہم سب کی ہر جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی مولانا محمد محمد وآلہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین